فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین پس جب تالوت اپنی فوج لے کر باہر نکلا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا تو جو کوئی اس کا پانی پی لے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا اور جو اس کا پانی نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا سوائے اس آدمی کے جو صرف ایک چلو بھر پی لے تو ان میں سے چند کے علاوہ سب نے پی لیا جب تالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے انہوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب تالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل امالقہ سے جہاد کرنے کے لیے چلے تو تالوت نے کہا کہ ابھی ایک نہر آئے گی یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان یہ ہے کہ شدت پیاس کے باوجود تمہیں اس کا پانی نہیں پینا ہے جو کوئی پی لے گا وہ ہماری فوج سے الگ ہو جائے گا اور جو ایک چلو سے زیادہ نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا اس آزمائش میں ان میں سے اکثر لوگ پورے نہ اترے صرف تھوڑے لوگوں نے صبر سے کام لیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے ایک چلو پی لیا وہ سیراب ہو گیا اور جس نے خوب پیا وہ سیراب نہ ہوا جب سب ایمان والے نہر پار کر گئے تو ان میں سے بعض ضعیف الیقین لوگوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے جنگ نہیں کر سکتے تو ان کے قوی الایمان علماء نے ان کی ہمت بڑھائی جنہیں معلوم تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور فتح و نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا تعلق کثرت تعداد سے نہیں ہوتا اور کہا کہ بسا اوقات تھوڑی تعداد والی فوج اللہ کے حکم سے زیادہ تعداد والی فوج پر غالب آ جاتی ہے اس پر ان کی ہمت بڑھی اور انہوں نے جالود کی فوج سے جنگ کی اور داود علیہ السلام نے جو بعد میں تالود کی فوج میں آ کر شامل ہو گئے تھے اور جو ابھی نبی اور بادشاہ نہیں ہوئے تھے جالود کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو فتح مبین حاصل ہوئی